حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور بعض عرب لوگوں نے کفر کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑائی کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو بکر آپ ان لوگوں سے کیسے لڑائی لڑیں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس نے مجھ سے اپنی جان و مال کو بچا لیا اللہ یہ کہ اس پر کسی کا حق بنتا ہو اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اللہ کی قسم اگر وہ مجھے بکری کا بچہ دینے سے انکار کریں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس بات پر بھی ان سے لڑوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے قسم مجھے صاف سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ لڑائی کے لیے کھول دیا ہے اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہی بات برحق ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ترانوے